فنزل لہا عاکفین اور ہم انہی کے ارد گردی پڑے رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا حل یسماؤنکم استدعون کیا یہ بت تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو او ینفعونکم او یزرون یا کیا یہ بت تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں کالو وہ کہنے لگے اتنی باریکیوں کا ہمیں علم نہیں ہے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون بلکہ ہم نے ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آباء و جداد کو اسی طرح پایا ہے اس طرح ہم بھی کرتے ہیں خالہ فرائی تم ماقن تم ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھوڑا غور و فکر تو کیا کرو تم کن کی عبادت کرتے ہو اور تم پہلے ابا و جداد جو تمہارے یہ کن بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ سب دشمنان اسلام اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں سنو میرا رب ہے جو جہان والوں کا رب ہے تمام جہانوں کا جو پالتا ہے جس نے پیدا کیا ہے اللہ خلقنی فہو یادین یہ معبود ہونا چاہیے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے ولجی ہو و ویسقین و یسکین وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے پانی بھی پلاتا ہے ویزا مریض تو فو یشفین اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا بھی عطا کرتا ہے اور مجھے مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور میرا رب وہ ہے کہ جس سے میں امید اور توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو وہ معاف کرے گا رب حبلی حکم و بالصالحین اے میرے رب مجھے نبوت عطا کر اور نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرما وجہ علی لسان الاخرین اور میرے رب میری اچھی تعریف بعد والے لوگوں میں رکھ دے اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اے میرے رب میرے والد کی مغفرت فرما اس نے راستہ گم کیا ہوا ہے ولا اے میرے رب مجھے قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آپ رسوا نہ کریں لا ينفع مال ولا بنون جس دن کے مال اور اولاد کام نہیں آئے گا اللہ منطلّہ بکل بقلب سلیم مگر وہی شخص جو اللہ کے پاس ایمان والا دل لے کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا جنت کو متقی لوگوں کے قریب کیا جائے گا اور جہنم کو جہنمیوں کے قریب کیا جائے گا اور کہا جائے گا اینما کنتم تابدون جہنمیوں کو کہاں ہیں تمہارے معبود جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے حل ینصرونکم کیا وہ تمہاری مدد کریں گے کیا وہ بدلہ کوئی لے سکتے ہیں فکوبیہ اون ان بل ان معبودوں کو بھی گرایا جائے گا جہنم میں اور ان گمراہوں کو بھی اور تمام کے تمام شیطان کے لشکر کو بھی جہنم میں گرایا جائے گا کالو ہم فی ہاں وہ کہیں گے کہ یہی لوگ تھے جو ہمیں گمراہ کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے تھے اللہ ان لفی غلال مبین کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو اب واضح گمراہ ہیں اذن نصبی کم برب العالمین کہ ہم نے رب العالمین کو ان معبودہ نے باطلہ کا شریک ٹھہرایا تھا اس لیے ہم گمراہ قرار پائے الا المجرمون اور ہمیں تو ان مجرم لوگوں نے گمراہ کیا آج ہم اس حالت میں ہیں کہ شافعین ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے ولا صدیق حمیم نہ کوئی گہرا دوست ہمارا یہاں مدد کرنے والا ہے فلو انا کرتاً من المؤمنین اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو یقینی بات ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے بنیں گے فرمایا اللہ پاک نے اس میں بھی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں بلا شبہ آپ کا رب وہ غالب اور بڑا مہربان ہے کل کے سبق میں حضرت موس علیہ السلام کی بات ہوئی کہ وہ ان کو اللہ نے دریا سے نجات دی اور ان کے جو مخالفین تھے وہ دریا میں غرق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو موجزانہ شکل میں نجات دی اور وہی چیز ان کے لیے عذاب بن گئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک شخص کے لیے وہ نعمت کی صورت بن کے آئے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے دوسرے کے لیے وہی چیز عذاب کی شکل پیغام لے کر آ جائے تو بات یہ ہے کہ جو رجوع اللہ والا ہے اللہ کے قریب ہے تو اس کے لیے تو اگر ظاہری طور پر کوئی مصیبت بھی آ گئی نا جی وہ بھی اس کے لیے نعمت ہے کہ اس کے اوپر وہ صبر کرے گا رجوع اللہ کرے گا وہ بھی اس کے لیے خیر کا پیغام لے کے آئے گی جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی کوئی حالت نقصان والی نہیں ہوتی جو رجوع اللہ والا شخص ہوتا ہے اس کی کوئی حالت بھی نقصان والی نہیں ہوتی حدیث میں سرکار نے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن وان اصابت السرا فشکر فهو خیر اللہ وان اصابت الذرا فصبر فهو خیر اللہ مومن کی عجیب شان ہے اس پر کوئی اچھی حالت آئے شکر کرے تو بھی ثواب اس پر کوئی پریشانی کی حالت آ جائے صبر کرے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو ثواب دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں راحت کی یا پریشانی کی مومن کی جو رجوع اللہ والا ہے ہر حالت اس کی اچھی ہے آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ اے نبی لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے والد اور قوم کو دعوت اللہ توحید اللہ دی جس کا تیرہویں پارے میں بھی ذکر ہے جس کا سولہویں پارے میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور آج انیسویں پارے میں سورہ شعراء میں بھی ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کو دعوت اللہ دی کہ یہ بت بت کیا چیزیں ہیں فضول چیزیں ہیں خود ہی ان کو بناتے ہیں پھر ان کے سامنے جھکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد تو جو ساتویں بارے میں جن کا ذکر ہے نا آزر آثر قوم اہلتن کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان اس گروہ میں تھے جو بت بناتے تھے بت بناتے تھے پتھر اچھا تلاش کیا اس کو گھڑا بت بنایا پھر مارکیٹ میں بیکا اب بھی آپ تاریخ ہندوؤں کی پڑھیں نا وہ یہ کہ بت مطلب اٹھ دس سال ہو گئے ہیں اس کو خرید کے لایا تھا وہ رکھ کے کبھی گر گیا کبھی یوں ہو گیا اب اتنا اچھا نہیں رہا تو اس کو پھر گنگا میں پھینک دیتے ہیں گنگا بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے چلو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاؤ پھر نیا بت بازار سے لے آتے ہیں کئی ہندو اس وجہ سے مسلمان ہوئی ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں خود پتھر کو خرید کے لاتے ہیں پھر اس کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں پھر جب پرانا ہو جاتا ہے گنگا کے حوالے کرتے ہیں پھر نئے لے آتے ہیں یہ کیا معبود ہو سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تو ان کے والد جو ہیں وہ بت بناتے تھے پھر وہ لوگوں کو بیچتے بھی تھے یہ دوستو اصل تبلیغ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نمونہ بنائے نا نمونہ بنائے اچھا انسان بنے تو پھر گھر سے تبلیغ کرنا اصل سنت پیغمبرانہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر سے تبلیغ شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی گھر سے تبلیغ شروع کی دور جا کر تبلیغ کرنا آسان ہے وہ تو ہمارے عیبوں سے واقف ہی نہیں ہے ہمارا گھر ہمارا خاندان ہمارا پڑوس ہمارے رشتہ دار تو ہمارے عہدوں سے واقف ہیں اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہے گناہوں سے توبہ کرنی ہے سنت کا متبع بنانا ہے گھر سے تبلیغ کرنی ہے پیغمبر آنا سنت یہ گھر سے تبلیغ شروع ہاں اگلا باندھا مانے یا نہ مانے یہ فیصلہ اللہ کے حوالے ہے ہدایت اللہ جس کو دے بہتوں کو ہدایت ہو جاتی بہتوں کو نہیں ہوتی تو بات یہ ہوئی کو ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہوا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھائی تم کن کی بات کرتے ہو وہ کہتے ہیں بتوں کی بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کو نفع نقصان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نفع نقصان سے غرض نہیں ہے ہم نے اپنے اباؤ و جداد کو ان کے سامنے جھکتا پایا ہم بھی جھکتے ہیں یہ جہالت کی بات ہے انسان کو اللہ نے عقل شعور دیا ہے اس میں سوچے کہ اباؤ و جداد غلط بھی تو ہو سکتے ہیں کالا فرنگ تم ماں کن تم تابود ابراہیم علیہ السلام نے کہا غور تو کرو تم یہ تمہارے باؤ اجداد پتھروں کی بات کرتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے نہ سنتے نہ بولتے نہ کچھ بہرحال دیکھو میرا معبود اللہ رب العزت ہے اور مختلف مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا اوکل لذی مرہ مریا میں علم ترجیح حاج ابراہیم رب بھی تیسرے پارے کے دوسرے رقو میں کہ میرا رب سورج چاند سے وغیرہ یوں نکالتا ہے وغیرہ ساتویں پارے میں بہت مقام پہ یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا لوگوں کے سامنے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے وہ ایزا مریض تو فو و یشفی جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے حالانکہ کھانا بھی اللہ کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے تو بیماری بھی تو اللہ عطا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بیماری اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے بیماری بھی نعمت ہے لیکن بظاہر جو ہے ایک عیب ہے بیماری نا ایک عیب ہے پریشانی ہے تو اس عیب کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف نہیں کی اپنے لحاظ سے کی جب میں بیمار ہو جاؤں تو اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کا واقعہ نا اس میں وہ دیوار بھی انہوں نے سیدھی کی بچے کو قتل کیا پھٹا کشتی کا پھٹا توڑا کشتی کا جو پھٹا توڑا خضر علیہ السلام نے بتایا فارتنا ہم نے چاہا تھا اچھا اور جب بچے کو قتل کیا تو بھی فاردنا کہا اور جب دیوار سیدھی کی وہ ایک اچھی بات تھی پھٹا توڑنا اچھی بات نہیں تھی یا بچے کو قتل کرنا اچھی بات نہیں تھی خواہ تھا تو اللہ کا ہی لیکن بظاہر تو ایک عیب کی بات ہے نا لیکن دیوار کو جو سیدھا کیا تو کہا کافی کا ہوں جب لوگ رقم آپ کے رب نے چاہا کہ ہم دیوار سیدھی کر لیں کہ اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے یہ بچے چھوٹے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے تو حاصل کر لیں کریں گے کیونکہ دیوار کو سیدھا کرنا ایک اچھی خوبی کی بات تھی ارادہ ربوں کا آپ کے رب نے چاہا اور جہاں پھٹے توڑنے کی بات تھی تو اپنی طرف نسبت کی یہاں بھی بیماری کی بات آئی نا جی اللہ کے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اپنی طرف نسبت کی جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے وہی مارے گا زندہ کرے گا میری مغفرت کرے گا اللہ مجھے حکومت نبوت عطا کی ہے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے پھر والد کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی اور اللہ مجھے جنت عطا کرے میرے والد کی مغفرت کرے من الظالین اس لیے کہ وہ راستہ گم کیا ہوا ہے اللہ اس کو سیدھا راستہ دینا یہاں یہ بات ہے کہ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا جس دوسرے مقام پہ وہ بات کیا جاتا ہے ماکان استغفار ابراہیم علیہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اب آپ اپنے والد کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی دعا ایمان کے بعد ہوتی ہے جب ایک شخص ایمان نہیں لایا تو ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے اللہ حبیت نصیب فرمایا اللہ ایمان کی دولت عطا کرے جب ایک شخص ایمان والا ہو گیا اب گناہ گار ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے یہی بات ہے آپ کہیں مختلف جگہوں میں قبرستان سے گزرتے ہیں تو دعائیں مغفرت کرنی چاہیے اندازہ یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان انسان ہے تو سب کے لیے اور کوئی نہیں تو جنازے کی جو دعا ہے اللہ مقفل حینا وہ پڑھ لی جائے تو بھی دعا ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو اندازہ ایسا ہے کہ یہ معلوم نہیں مسلمانوں کا قبرستان ہے کس کا تو پھر دعا یوں کرنی چاہیے اللہ مغفر لہم ان قانون مسلمین اگر اللہ اس قبرستان میں ایمان والے مدفون ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن مال اولاد کام نہیں آئے گا دوستو مال اور اولاد کام آئے گا اگر ایمان والا یہ گروپ ہے نا جو سورہ نجم میں قرآن مجید میں بیان کیا الحقنا بہم و الکنا بہم ضروریت و الحقنا بہم کہ ہم نیک لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے اور تیرہویں پارے میں بھی فرمایا کہ امن صلحم آبا و ازواج جو نیک لوگوں کو ان کی اولاد جو نیک ہو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے اور انہیں اس کا فائدہ ہوگا اولاد کا یا امال کا جو فائدہ نہیں ہوگا وہ کافروں کو نہیں ہوگا ہاں جو نیک لوگ لے کے آئے نیک دل لے کے آئے یعنی ایمان والا دل لے کے آئے تو پھر ان کو مال بھی جو انہوں نے صدقہ جاریہ کیا ریاکاری نہیں کی ہے وہ فائدہ دے گا اچھی اولاد چھوڑی ہے وہ فائدہ دے گا اور قیامت کے دن سارے معبودان باطلا جو بت مت ہیں وغیرہ یا ان کے جو پکارنے والے تھے مشرق ان کو جہنم میں اوندے بل ڈال دیا جائے گا اور وہ جب ڈال دیا جائے گا جہنم میں تو کہیں گے المجرمون یہ مجرم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا آج ہمارا سفارشی بھی کوئی نہیں ہے آج ہمارا ساتھی بھی کوئی مدد والا نہیں ہے یعنی کافر کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا کوئی مدد والا ایمان والوں کے سفارشی بھی ہوں گے اس کی اپنی تلاوت سفارش کرے گی انبیاء سفارش کریں گے شہداء سفارش کریں گے ایمان والوں کے لیے سفارشی ہوں گے کافر کے لیے نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ سفارشی اور تمنا یہ کریں گے فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین وہ تمنا تمنا ہی ہے وہ پوری نہیں ہوگی کہ جب منظر دیکھیں گے ہول لاکی کا تو خواہش ظاہر کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو یقیناً ہم ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا میرا فرمایا کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں بلا شبہ آپ کا رب بڑا غالب اور مہربان ہے اللہ سمجھ نصیب